تو کل جس طرح کے بتایا گیا تھا کہ آیت کرسی کی بہت ساری برکات ہیں اگر تیس صبح اور شام اس کو پڑھنے کا عمل بنایا تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو ہے نا افاد بلیات اور مثبتوں سے پریشانیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے اور ایسے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہر نماز کے بعد یعنی پنج وقتہ نمازوں کے بعد اگر کی کرسی کے پڑھنے کا عمل بنا ہے تو اس کے لیے بھائی ثواب حاضر ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اس کا بہت حائل ہوتا ہے یعنی جیسے یہ مر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جنت جائے گا اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تقریباً اس کی بہت ساری برکات کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سورہ بکرا میں ایک آیت ہے جو کہ تمام سورہ بکرے کا سردار ہے یا دل ہے تو اسی اسی آیت کریمہ جو کہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ پورے دل سور بکرا ہے ان کا دل بھی ہے اور سردار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اوصاف ہے تو ان کا بھی تذکرہ کیا گیا طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ خود لفظ اللہ اور ایسی ہی زمینوں کے ذرا جو ہے نا اس میں تقریباً سترہ کے قریب سترہ مرتبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے تو کل یہ جو رکو کے آخر میں جو کریمہ تھی اس کا ترجمہ تو پڑھ لیا تھا اس کی تشریح رہ گئی تھی اس کو پڑھ تھا اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے معصومہ مدد کرنے والا ہے یا رکھوالا ہے اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے یخرجوہم من الظلمات وہ انہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں یعنی جو کفر کی جو اندھیری ہے ان سے نکال کیا ہے نور روشنی کی طرف روشنی میں لاتا ہے یعنی اندھیروں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے یعنی جو ظلم جو کفر کی تاریکی ہے اس سے نکال کر جو ایمان کا نور ہے نورانیت ہے اس میں لے کے آتے ہیں والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اولیاء اولیاء اولیاء مطاعود اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے شیطان ہے ان کے مددگار شیطان ہے یخرجونہم من النور الى الظلمات جو انہیں روشنی سے نکال کر اندہروں میں لے جاتے ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں ذکر اخراج اما فی مقابل ہی قول یخرجوہ من الظلمات کہ یہاں پہ جو اخراج کا ذکر کیا گیا ہے کہ یخرجوہ من الظلمات ایر نور کہ یہ یا تو یہ جو یخرجوہ من النور ایر الظلمات تو اخراج کا ذکر کیا گیا یا تو یو خرجو من الظلمات یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے مقابلے میں فی کل من آمنا یا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر اس شخص کے بارے میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا قبل بعثته مبعوث ہونے سے قبل مبعوث ہونے سے پہلے من الیہود یہود میں سے یہود میں سے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے مبعوث ہونے سے قبل ایمان لائے یہ ان کے بارے میں ثم کفر بھی اور پھر کفر کیا ہے انکار کیا اولائے کا صحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں یعنی او سب آگ کے باسی ہے او سب آگ کے باسی ہے ہم فیہ خالدون او اس میں ہمیشہ رہیں گے او ہمیشہ اس میں رہیں گے اگلی ایت کریمہ الان تر الی الذی حاج ابراہیمہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ تعالی نے سنت کیا اللہ اس کو نے دی تھی حاج ابراہیم فی ربی ہی وہ اپنے پروردگار کی وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا یعنی جگڑنے لگا بحث محصہ کرنے لگا اس قال ابراہیم ربی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار او ہے یحی و یمیتو جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی قال انا و امید تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہو قال ابراہیم ابراہیم نے کہا فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ رب ذکر لذی کفر اس پر اس کافر کافر مبہوت ہو کر رہ گیا حیران ہو کر رہ گیا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی لا احد القوم الظالمین ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا تو یہ جو ایک کریمہ جس کا ترجمہ پڑا گیا تو یہ بابل کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ مشہور معروف ہے اس کا نام تھا نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ بھی جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا تو تو یہاں پہ جو دعوت کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جب انہوں نے پوچھا کہ آپ جس کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کے قبضے قدرت میں کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ او موت لوگوں کو زندگی دیتا ہے یعنی پیدا کر دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سمجھا نہیں یعنی سمجھانے کے باوجود جو ہے نا اس نے یہ کہا کہ چونکہ میں بھی بادشاہ ہو اگر کوئی بے گناہ ہوگا میں اس کو قتل کر دوں گا اور اگر کسی پر قتل کا کا حکم ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو یہ بھی کر سکتا ہوں تو جب حضرت السلام کو معلوم ہوا کہ بات اس کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے یا یہ جو ہے نا قصدن اس طرح اپنے آپ کو اس نے بنایا ہوا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا مزید آگے جا کر یہ کہا کہ اگر آپ واقعی یہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے نا موت اور زندگی میرے ہاتھ میں بھی ہے تو آپ ذرا میرا پروردگار میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور تو آپ بھی اگر نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو آپ مغرب سے نکال کر دکھاؤ تو یہ بات سنتی ہی کافر جو ہے نا وہ نمرود جو تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا حیران ہو گیا کہ یہ تو بس کی بات نہیں ہے نہ میں کر سکتا نہ میری طاقت ہے تو جب یہ بات ہوئی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اولا جواب ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ لاجواب ہو گیا تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مان لینا چاہیے تھا لیکن بجائے اس کی کو ایمان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اس کی دشمنی مزید بڑھ گئی ہے جس کا مفصل اور معروف مشہور واقعہ مشہور ہے کہ پھر اس کو اس کی ضد جو ہے نا اور دشمنی یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جو ہے نا ان کو آگ کے اندر بھی بچایا اس کا تذکرہ جو ہے نا قرآن کریم کے دوسرے دوسرے صورتوں میں بھی کیا گیا جیسے کہ صورت انبیاء میں ہے صورت انقبوت میں ہے اور صورت صفات میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے اب آتے ہیں زائد کی تشریح کی طرف علم تر الی حاجا کیا آپ اس شخص کے واقعہ کی تحقیق نہیں ہوئی کیا آپ کو اس شخص کی واقعہ کی تحقیق نہیں ہوئی حاج جاد ابراہیم جس نے مباحثہ تکرار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فی ہی اپنے پروردگار کے بارے میں اپنے پروردگار کے متعلق ان آتا اللہ الملک کہ اللہ تعالی نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی یعنی اس بندے کو اے حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک البطر وہو نمرود یعنی اس کے اللہ تعالی کی نعمتوں پر اترانے نے اس کو اس پر آمادہ یعنی اتنی بڑی بات کرنے کی اس کو ضرورت ہوئی تھی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتی دی تھی تو ان کو شکر کرنا کرنا چاہیے تھا بجائے اس یہ شکر ادا کرتا تو یہ میں غرور میں اور جو ہے نا اس کی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ پوچھنے لگا اور بہدم کرنے لگا وہ نمرود اور یہ نمرود تھا یعنی یہ جو بہدو کر رہا تھا یہ نمرود کا اس بدل میں حاج اس بدل ہے حاج جسا قال ابراہیم ابراہیم نے کہا لما قال له من ربك الذي تدعون عليه کہ جب اس نے کہا کہ آپ کا اور رب جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو کون ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا امرود نے پوچھا کہ آپ جس پروردگار کی طرف یا جس طرف کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو وہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جواب میں کہا ربی الذی میرا پروردگار او ذات ہے یحیی و یمیتو جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یعنی جس کے قبضے قدرت میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے یعنی کسی کو زندہ بھی کرتا ہے اور پھر اس کو موت بھی دیتا ہے یعنی زندگی اور موت کو جسموں میں پیدا کرتا ہے یعنی اس کا خالق ہے یعنی اس نے کہا اس نمرود نے کہا ہوا یعنی انا احی امید میں بھی زندہ اور میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں یعنی یہ کہاں تو میں بھی کر سکتا ہوں بالقتل ولاب قتل کرنے کے ساتھ اور معاف کرنے کے ساتھ یعنی جو قتل کا قصاص کا جس پر قصاص کا آرڈر ہو چکا ہو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو گویا کہ میں نے جو ہے نا اس کو مار دیا اور بھی گناہ شخص کو میں قتل کر دوں گا اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا میں قتل کر دوں گا کیونکہ میں بادشاہ ہوں بادشاہ ہونے کے مجھے یہ خیرات حاصل ہے اور اگر کسی پر قصاص کا ڈر ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو اس طرح جو ہے نا گویا کہ میں نے اس کو زندگی دی اور دوسرے بھی کو قتل کر کے گویا میں نے اس کو قتل کیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بظاہر کسی کو قتل کرنا یا کسی کو چھوڑ دینا یہی جو ہے نا اسی کو زندہ ہونا موت اور زندگی کھا جاتا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یعنی ابتدا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں یعنی موت دے دیتے ہیں وہ دہار تو نہیں تو بادشاہ یعنی نمرود نے اپنی اس بات کو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو آدمیوں کو بلایا فقتل احدهما ہوا تو ان دونوں الاخر دوسرے کو چھوڑ دینے جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا اور جس پر کا قتل کا حساب کا تھا اس کو چھوڑ دیا کولم غیبا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غبی جانا کہ میں جس بات کو میں جس بات کو انہیں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں یہ سمجھ نہیں رہا ہے یا سمجھ رہا ہے لیکن جتی کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے جو ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر بھی یہ اپنے بات پر اڑ گیا ہے اور الٹی سری باتیں کرنے لگا ہے قال ابراہیم تو ابراہیم نے کہا الى اوزہ قلم انتقال کرتے ہوئے اس سے مزید زیادہ واضح دلیل کی طرف یعنی پہلے تو اس طرح ہم کو سمجھانے کی کوشش کی جب انہوں نے سمجھانے یا سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو پھر اس سے مزید انتقال کر کے جو ہے نا آسان سے مثال اس کو سمجھایا کہ میرا پروردگار فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق بے شک اللہ تعالی سورج کو لے کے آتے ہیں مغرب مشرق سے فاتی بها آپ لے آؤ اس کو یعنی سورج کو انت آپ من المغرب مغرب کی طرف سے ابو ہتل الذی کفر تو تو خاطر جو ہے نا وہ شزدہ رہ گیا حیران رہ گیا مبہوت ہو کر رہ گیا تحیرہ و دحشہ یعنی وہ حیرت میں ممتلا ہوا حیران ہوا اور خوفزدہ ہوا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے یہ تو میرا کام نہیں ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا واللہ لا اہد القام الظالمین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتے ہیں ظالم قوم کو ہے یعنی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا بالکفر کفر کے ساتھ الہ محل جت الاحتجاج کفر کے ساتھ الہ محل جت الاحتجاج احتجاج کے طرف اب دوسری آیت کریمہ ہے او کلذی مر علی قریت یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت میں گزر ہوا وہی قاویت علی عروشها جب او چتو کے بل بل جب وہ چتو کے بل گر پڑی تھی قال اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا بارہ موت اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ پھر اللہ نے اس اس کو کو شخص موت دی سو سال یعنی سو سال تک کے لیے موت دی تم میں اور اس کے بعد زندہ کر دیا کم بہت اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے قالا اس نے کہا لبست یومن او بعد یوم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ قال بل لبست مئات عام اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم سو سال اسی طرح رہے ہو فنظر الى طعامك و شرابك اب آپ اپنے کانے پینے کی چیزوں کو دیکھو لم یتسننا کہ او ذرا نہیں سڑے نہیں سڑے وانظر الى حمارکا اور دوسری طرف اپنے کا دیکھو دیکھو کہ غیر سڑ کا اس کا کیا حال ہو گیا ہے وَلِنَجْعَلَا کَا آیت للناس اور ہم نے اس لیے کیا اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم لوگوں کے لیے اپنی قرت کا ایک نشان بنا دے ون اور اب اپنے گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں تم نقصو لحما پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں فلما تبین له چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی آ گئی قدیر تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ جو کریمہ ہے جس کا ترجمہ پڑا گیا ہے تو یہی اور جو اگلی آیت ہے تو ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے واقعات کا ذکر فرمایا ہے جن میں اپنے دو خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کا زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا تو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ پڑھا گیا ہے ایک واقعہ اس میں ہے اور دوسرا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ اگلی آیت کریمہ میں ہے تو یہ جو واقعہ ہے اور اس میں ایک وسیع کا تذکرہ بھی ہے جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس کے جتنے بھی باشندے تھے رہائشی تھے وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ سب مر چکے تھے اور جو ان کے آبادیاں مکانات گھر وغیرہ تھے اور چتو جو ہے نا مٹی میں گر کر بلکہ مٹی ہی ہو گئے تھے تو ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل ہی میں یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری آبادی کو اس ساری بستی کو یا اتنے جو گھر وغیرہ ہے جو اس کے وغیرہ بھی زمین بوس ہو گئے ہیں ان کو کس طرح زندہ فرمائیں گے تو ان کا یہ سوچ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کسی شک کی بنیاد پر تھا شک کی وجہ سے جو انہوں نے اس طرح سوچا تھا بلکہ ایک حیرت کا اظہار تھا ان کا دل میں انہوں نے یہ خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے قدرت کا مشاہدہ اس طور پر کرایا کہ جس کا تذکرہ ہم نے اس آیت کریمہ میں کیا اب دوسری بات یہ ہے کہ جس کو یہ قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا اور جس اور اس آیت کریمہ میں جس بستی کا تذکرہ ہے یہ شخصیت کون سی شخصیت تھی اور یہ کس بستی کے متعلق کہا گیا تو یہاں پہ جس طرح کے پہلے ہی بتایا گیا کہ یہاں پہ ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ کون سی شخصیت تھی اور یہ کس بستی کے متعلق یہ واقعہ ہے اور ایسی کوئی مستند روایت بھی نہیں ہے کہ ہم بال یقین یہ کہہ سکے کہ یہ فلان شخصیت اور فلان بستی کے متعلق یہ واقعہ ہوا ہے جیسے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو بستی ہے یہ بیت المقدس تھی اور جب ان کے گھر وغیرہ یہ جو تباہ برباد ہوئے تھے ان کی چھتیں وغیرہ زمین بوس ہو گئی تھی تو یہ اس وقت کا واقعہ جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ برباد کیا تھا اور اس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت انبیاء علیہ السلام تھے لیکن جس طرح کے پہلے بتایا گیا ہے کہ اس بات کو جو ہے نا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اور نہ یہ قرآن کا مزاج ہے کہ ایسے باتوں میں جو ہے بندہ پڑ جائے اور اصل مقصد سے جو قرآن کریم کا مقصد ہے اس سے بندہ رہ جائے تو جو مقصد ہے جو مقصود ہے وہ ان ان کے بغیر بھی واضح ہے لیکن اتنی بات بہرحال پھر بھی معلوم ہے کہ یہ جو مشاہدہ کرایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہم کلام جو ہے نا انبیاء سے انبیاء ہی سے ہوا کرتے ہیں تو اتنی بات تو معلوم ہے اور لیکن یہ جو ہے نا کہ یہ یقین کے طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس طرح تھا اور کیا ہوا کیا تھا اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت میں تو یہ ہے تہوار ایک کو جو ہے اس کے بارے میں بتا مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا ہے لیکن چونکہ جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے دار الامتحان ہے اگر اس طرح ہر ایک کو جو ہے اس کا مشاہدہ کرایا جائے تو پھر جو مقصد ہے جو مقصود ہے امتحان لینا تو پھر وہ امتحان نہیں رہے گا تو اس وجہ سے تو انبیاء کا تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوا کرتا ہے اور ان میں جو ہے نا ان کے بارے میں یہ تصور تک نہیں کیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ شک شبہ ہوگا اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ غیر متزلزل ہوا کرتا ہے اور یقین ان کا پختہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے انبیاء کی ساتھ جو ہے نا اس طرح مشاہدات کرا کے جو ہے نا یہ امت کو لوگوں کو یہ بتلانا ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے یہ بالکل حقیقت ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا بھی دکھا دیتے ہیں بالکفر الى محجت الاحتجاج جو کفر کی طرف جو کفر کی طرف یا جو کفر سے آلودہ ہو پرا ہو گندہ ہو الى محجت الاحتجاج استدلال کے طریقے کی طرف یہاں یعنی تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آسان اللہ تو بکے جو رہ گیا اگر زندگی باقی رہی تو اس کا قدمہ تو ہم نے پڑھ لیا اس کی جو تشریح ہے وہ شاء اللہ کرو کل پڑھ لیں گے اگر زندگی باقی رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ